کہ جنت میں صرف مومن داخل ہوں ایک اور حدیث میں السلام کا فرمان ہے لند تدخل جنت احتیاط تو اس وقت تک تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک ایمان نہ لے تو ایمان جو ہے یہ حصول جنت کی ایک اساس ہے بلکہ سب سے اہم اساس ہے ایمان کے حوالے سے لمبی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ بصرہ کے محدث تھے فقیر تھے علماء تابعین میں سے بہت سے صحابہ کے شاگرد ہیں اور ان کا تقوی اور زہد کتب تاریخ میں بڑا معروف ہے ان کے شاگردوں کا بیان ہے کہ ہم نے جب بھی انہیں دیکھا تو ان کا چہرہ یوں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے جیسے ابھی ابھی اپنے بیٹے کو دفن کر کے آ رہے قبر میں اس قدرت تخوار اللہ کا خوف ان پر غالب رہتا انہوں نے سمجھایا کہ حقیقت ایمان کیا ہے صحیح بخاری میں یہ قول ہے علیہ سلی ایمانوں کی تحلی ولاب تمنی ولاکن ماں القلب القل صدقت قص العم ایمان جو ہے یہ ظاہری سجاوٹوں کا نام نہیں چراغاں یا ریلیاں جلوس یا ایک ظاہری ملمہ سازی ان میں سے کسی چیز کا نام ایمان نہیں غلا تمنی اور نہ ذاتی خواہشات کا نہ ذاتی پسند اور ناپسند نہ ذاتی تمناؤں کا ان میں سے کسی چیز کا نام ایمان نہیں بلاک ما ماں باقرف الخل ایمان کیا ہے قرآن و حدیث میں جو سادگی کے ساتھ اللہ کا دین بیان ہے اسے آپ اپنے دل میں بٹھا لیں ماں بخر فلخل جو حقیقت ایمان ہے دل میں جاگزی ہو جائے دل میں جاگزی ہونے کے بعد مصدقت العمل جو آپ کے عمل ہے وہ اس کی تصدیق کرے جو دل میں امور ایمان آپ کے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں جاگزی ہیں ہر عمل اس کی تصدیق کرے یہ حقیقت ہے ایمان اسی قول کو میں ذرا وضاحت سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پہلا جو درجہ ہے وہ سرری ہے جو دل کے اندر دل ایک مخفی عضو ہے اور اصل اصلاح اور فساد کا مرکز دل ہی نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ اللہ فل جیسے ادا سال و حل سال و حل جیسا تو وہ ادا فصدت فصد الجسد کلو کہ دل میں ایک ٹکڑا ہے انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہے تو جسم درست ہے سارے اعمال درست ہیں اور اگر وہ فساد یا بگاڑ کا شکار ہے تو پورا جسم جو ہے وہ فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جائے گا اور وہ ٹکڑا انسان کا دل تو حقیقت ایمان کیا ہے جو بھی امور شریعت ہیں انہیں دل میں جاگزین کر لے مثلا اللہ پر ایمان اللہ کے رسول پر ایمان یہ حقیقت دل میں بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ کی توحید اس پر ایمان لانا اس کے اسماع و صفات ہیں اس کی الوحیت ہے اس کی ربوبیت ہے وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے اور وہ اکیلا پوری کائنات کا رب ہے بادشاہ رزاق اور وہی ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے یہ حقیقت دل میں جاگزی ہو جائے اور پھر آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے یہ پیشانی جھکے تو صرف اس کے سامنے دل میں اگر توحید بیٹھی ہے اور عمل میں شرک ہے تو یہ تضاد قابل قبول نہیں وہ بندہ ایمان سے منحرف ہو جائے اللہ کے رسول پر ایمان رسول کیا ہے اور و بین الخالق بل مخلوق رسول ایک رابط ہے خالق اور مخلوق کے درمیان رسول ایک شخصیت کا نام جس کو خالد چنتا ہے چنتا ہے اور چن کر اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے کہ یہ واحد ہستی ہے جو میرے اور میری مخلوق کے درمیان رابطہ ہے اب میرے اور میری مخلوق کے درمیان جو تعلق بنے گا جو رابطہ بنے گا وہ اس شخصیت کے ذریعے اور کوئی نہیں نہ کوئی برادری نہ کوئی قوم نہ کسی کا باپ دادا نہ کسی کا پیر و مرشد نہ کسی کا امام نہ کوئی صحابی نہ کوئی تعریف میں نے چن کر اس شخصیت کو محفوظ کیا ہے اور یہ رابط ہے میرے اور میرے بندوں کے درمیان اب میرا جو بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے اسی رابط کے ذریعے میرے قریب آنا چاہتا ہے اسی رابط کے ذریعے مجھ سے جڑنا چاہتا ہے اسی رابط کے ذریعے میری رضا چاہتا ہے اسی رابط کے ذریعے یہ حقیقت دل میں جاگزری ہو جائے اور آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے اب عملی طور پہ آپ نے وہ اقدام کرنے ہیں جو اسی جاگزی حقیقت کی تصدیق کرے آپ نے رسول کو رسول مانا محبت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ سارے اصول آپ کے دل میں جاگزیں اب عمل اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے مثلا جس اللہ پر ایمان جس رسول پر ایمان ہم نے قبول کیا اور اس حقیقت کو دل میں جاگزی کر لیا اس اللہ اور رسول نے نماز فرض کی نماز فرض کی اللہ پاک کا فرمان ہے وہ عقیم الصلاح نماز قائم کرو رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ خمس صلوات کا قطب اللہ ہو پھر یوم وال اللہ رب العزت نے رات اور دن میں پانچ نمازیں فرض کی اب اس اللہ پر ایمان ہے اس رسول پر ایمان ہے تو عمل اس کی تصدیق کرے اور وہ یہ ہے کہ نمازیں پڑھو ایک شخص اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے ان کی فرض کی بھی نمازیں نہیں پڑھتا یہ تضاد ہے بندہ ایمان سے نکل گیا یہ حقیقت ہے ایمان اور یہ ایمان کا سمرہ ہے کہ جو حقیقت آپ کے دل میں جا گزری یا تو اللہ کے رسول کو نہ مانو پھر جو مرضی کرو اگر مانتے ہو تو ان کا فریدہ ہے نماز اس کو ادا کرو اچھا ادا کیسے کرو نبی اسلام کی ایک حدیث ہے صحیح صغیر صحیح صنعت کے ساتھ کہ ان اللہ یحب و اذا دن ادا عامر احمد رب العزت اس بندے سے پیار کرتا ہے جو بندہ کوئی عمل کرے تو اس عمل میں اتقان پیدا کرے مضبوطی رسوخ حسن خوبصورتی وہ عمل سرسری نہ ہو بے توجہی کا شکار نہ ہو نماز تو ادا ہو رہی ہے توجہ کہیں اور دیہان کہیں اور اس نبیر خان کی حدیثیں بھی ہیں اس بارے ماں مام توجہ احسن الوضو ایک بندہ وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے افغان ہے اچھا وضو نماز پڑھتا ہے تو یہ تو خوشبو آئے تو اس کا خوشبو اچھا کرتا ہے یہ اتقان ہے عمل کا یہ سرسری نہیں بلکہ یہ سارے حقائق آپ کے دل میں ہیں تو پھر عمل کا اتقان چاہیے عمل کا حسن عمل کی خوبصورتی سنن نسائی میں نبی اسلام کی حدیث ہے من کما امیرا مسلح کما امیرا غفر میرا ما تقدم من ماتقدم کہ جو شخص میرے طریقے کے مطابق وضو کر لے اور میرے ہی طریقے کے مطابق نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس ایک بار کے وضو اور ایک بار کی نماز کی برکت سے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا صرف نماز اور وضو کا ذکر نہیں بلکہ نماز اور وضو کے اتقان کا ذکر حسن کا خوبصورتی کا اور وہ حسن پیدا ہوتا ہے نبی اسلام کی اتباع سے آپ کی پیروی سے وضو ہو تو کیسے جیسے آپ نے یہ وضو کا حسن نماز ہو تو کیسی جیسی آپ نے پڑھی یہ نماز کا حسن نماز کا اتقان جب ایک بندہ اتقان کے پہلو کو مد نظر رکھے گا اور سارے عمل اس کے مطابق انجام دے گا حدیث آپ نے سن لی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے واقعات پیار کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے جو عمل سرسری ادا نہیں کرتا بلکہ اتقان کے ساتھ اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اتقان اور حسن عمل کا نبی علیہ السلام کی اتباع کے ساتھ آپ کی اتباع اگر نہیں ہے اور کوئی عمل بظاہر ہیروں اور جواہرات سے مرسہ ہے سونے اور چاندی کا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں وہ جوتے کی نوک کے قابل بھی نہیں اگر اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع سے خارج ہر عمل کا حسن نبی اسلام کی اتباع ہے اب یہ یہ ہے حقیقت ایمان ایک چیز دل میں گزری ہوں اس کا اظہار اور تصدیق عمل سے اور عمل میں اتقان عمل میں اتقان حقیقت یہ ہے کہ یہ کامیابی کی احساس نماز ہے نماز کا اتقان کیا ہے بس یہ دیکھو کہ اللہ کے پیارے بے عمر نے کیسے پڑھو یہ نہیں کہ ابا حضور کیسی پڑھتے باپ دادا کیسے پڑھتے نہ یہ دین میں حجت ہے اور نہ کسی عمل کے اتقان کا باعث ہے ہر کسی نے اگر آپ کے دل میں ایسی نماز موجود ہے جو والدین پڑھتے ہیں خواب و صحیح ہو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے ایک رابط بھیجا ہے وہ رابط والدین نہیں ہے وہ رابط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اتفاق جس کے دامن کو تھامنا بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑے گی اور یہ جوڑنا ضروری نہیں عمله اللہ الا رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہست کلیم کی بادشاہت آپ کو مل جائے اگر اللہ تعالی کے ساتھ ربط نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ اگر ربط ہے اور پوری دنیا آپ سے پہلو تہی برتتی چھوڑ دیتی آپ تو آپ کے پاس سب کچھ آپ ایک ہفت کلیم کے بادشاہ سے بھی بہتر اگر اللہ ساتھ اور یہ ساتھ ایک ہی شخصیت کے رہین منت ہے اور وہ رسول اللہ سے صحیح بخاری کے حدیث میں فرش تھے اللہ کے نبی کی ایک مثال بیان کر کے باتیں کر رہے تھے آخری ان کی دو جملے یہ ہیں من عطا محمد فقط عطا اللہ تو من اصل محمد فقط جس نے محمد کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تعلق اور رابطہ قائم ہو رہا ہے کسی شخصیت کے ذریعے باقی اطاعت کے مرکز اور بہت مل سکتے ہیں آپ کو اللہ تک رسائی کسی شخصیت کے ذریعے ملتی اور اگر اس کی نافرمانی ہو باقی کیا ہو باقی اطاعت ہو پوری دنیا کی اللہ تعالیٰ تک رسائی ممکن نہیں یہ عمل کا اتقان جو قابل قبول بھی ہے اور بندے کی نجات کا بھی ایک محور اور ایک ایسی اساس ہے جس کا کوئی بدل نہیں جس کا کوئی بدل نہیں آگے جو آخری جملہ فرشتوں کا محمد الفرق بین الناس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق ہے جو آپ کا پیروکار ہے وہ حق مل جو آپ کے پیروکار نہیں وہ بات ہے جس کی نماز آپ جیسی ہے وہ قابل قبول ہے جس کی نماز آپ جیسی نہیں ہے وہ مردود ہے جس نے حج کیا آپ کے طریقے کے مطابق وہ قابل قبول ہے جس نے حج کیا آپ کے طریقے سے ہٹ کر وہ مردود ہے جس کی پوری زندگی کا عمل آپ کے طریقے پر ہے وہ بندہ مقبول ہے اللہ کا محبوب ہے یہ محبت بھی اسی شخصیت کے ذریعے کل کن تم تو فتح اللہ کی محبت چاہیے اور یہ سب سے قوی رابطہ ہے خالق اور مخلوق کا ایک بندے کی سب سے قوی سعادت اللہ کی محبت یہ چاہیے اس کے طلبگار ہو خریدار ہو فتح بھی میرے پیارے بہر کی اتباع کر یہ وہی رابط اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ محمد الرسول اللہ تعالی وسلم ان کی اطاعت کر لو ان کی اتباع کر لو ان کی اتباع کے دو سمرے یہ اللہ یغفر لکم ذنوبکم بھیا پھر رقم ضرور ایک یہ کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ یعنی تم تو گھر سے نکلے تھے اللہ تعالیٰ کا محب بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنانے کے لیے اللہ نے جو تمہیں رابط دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عظیم شان رابط ہے اگر تم نے کما حق کو اتباع کر لی تو اللہ محب بنے گا تم محبوب بن جاؤ اللہ تم سے محبت کرے تمہارا قصد اللہ کی محبت کی تلاش سے مگر یہ اتباع کا ثمرہ تم اللہ کے محبوب بن گئے تم گھر سے نکلے طالب بن گئے اللہ مطلوب تھا تم نے اتباع کی اللہ طالب بن گیا تم مطلوب بن گئے تم محبوب بن گئے نمبر ایک لکم اور اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہ معاف کر اس آیت کو محدثین نے ارجل آیات کہا ہے سب سے بڑی وہ آیت جو اللہ کی رحمت کے ساتھ بندے کی امیدیں قائم کرنے والی ارجل آیات اس آیت گریما میں سب سے زیادہ امید کا ایک سامان کیونکہ جنت کے داخلے کے دو اسباب ایک اللہ کی رحمت اور اس کی محبت دوسرا گناہوں کی بخش جس بندے کو اللہ کی محبت حاصل نہ ہو اس کو عمر نوح مل جائے وہ عبادت کرتا رہے جنت نہیں مل سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اللہ کے پیارے پیغمبر رم اللہ یہ تو رحمت ہی جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے تب تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا یہ ایک احساس دوسرا گناہوں کی بخش اگر ایک بندے کے دامن کے ساتھ ایک گناہ چمٹا رہ گیا وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو جنت میں نہیں جا سکتا جنت ایک پاکیزہ ٹھکان پاکیزہ اس میں گناہ کی غلازت لے کر کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کتنی تکریم دی اتنی تکریم ہے کسی کے پاس کتنی تکریم کتنی عزت دی ایک سجدہ نہیں کیا اور جنت کی وراثت دے دی کروڑہ سجدے کرنے والے فرشتے انہیں چکا دیا آدم کے سامنے کتنی تکریم ایک معصیت سرزد ہو گئی جس دانے سے روکا اس کو چکھ بیٹھے اللہ نے نکال دی اسی وقت جنت کے لباس اتار دی بڑے بڑے پتے توڑ کر اپنے آپ کو ڈھانپ رہے یا اللہ موقع دے دے توبہ کا پر میں کہ دوں گا لیکن جنت سے نکل جاؤ زمین پر جا کر توبہ کرو تو ہم کوئی زیادہ آدم علیہ السلام نے لاڈ لے تو نہیں یا اللہ ہماری محبت زیادہ مجبور ہے تو ایک معصیت بھی اگر باقی ہے اس کو لے کر جنت میں نہیں جا سکتا تو یہ دو اسباب ہیں دخول جنت کے اس کی محبت کا حصول اور گناہوں سے پاک صاف ہو اور یہ آیت کریمہ ان دونوں اسباب کو پیش کر رہی ہے اور اس کی اساس کیا ہے فتح میرے پیارے پیغمبر کی کی یہ عمل کا اتقان جب رسول مان لیا تو رسول کا منع اور رابط الخالق بل وہ رابط ہے اس کو رابط ماننا رابط ماننے کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ فرمانا چاہ رہا اس کا رابطہ اس نبی کے ذریعے ہم تک اور نبی جو کچھ دے گا اسے اپنا کر ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے اور رابطہ قوی ہوگا جڑ جائے گا اور تعلق جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا یہ عمل کا اطلاع اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بندے کی فلاح اور بندے کی کامیابی پر منتج جو ہوگا یہ عمل کے اصول ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سچی غلامی اور جو حقیقت ایمان آپ نے تسلیم کی اس کے مطابق آپ کا ایک ایک عمل یہی قابل ہو قیامت کے دن کی ایک بڑی کٹن گھاٹی ہے کھلے سے احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو اس کو عبور کریں گے پلک چمکنے کی طرح بجلی کی طرح اور تیز ہواؤں کی طرح اور کچھ لوگوں کی رفتار ایک گھوڑے کی سی ہوگی اونٹوں کی سی ہوگی صحرا کی جو جو سیارے کہلاتے ہیں کچھ کی رفتار ایک انسان کی مانند ایک انسان کی دوڑ کچھ کی رفتار بڑی ہلکی ہوگی بڑے آہستہ آہستہ اس کو عبور کریں گے اور یہ گھاٹی بڑی کٹن ہے نیچے جہنم کی آگ دہک رہی اور اس کے شعلے انسان تک پہنچ رہے ہیں شعلے انسان تک پہنچ رہے ہیں اور مدحدہ کے الفاظ پھسلن ہوگی اور دونوں طرف نوکدار کنڈے ہوں گے ان کنڈوں میں خشک کشش ہوگی گزرنے والوں کو اپنی طرف کھینچیں گے نبی اسلام کی حدیث بھی ہے گزرنے والوں کے قدموں کو استقرار نہیں ملے گا اور منظر وہاں مختلف یہ ہیں ایک بندہ گزر رہے اور یہ تقلب والے سرات پلے سرات پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے نبی مثال دے کر سمجھا جب کسی بچے کو اس کا والد مار رہا پٹائی کر رہا تو بچہ کس طرح ہاتھ پاؤں چلاتا ہے لیٹ رہا ہے لوٹ پوٹ ہو رہا ہے الٹا سیدھا ہو رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے کچھ گزرنے والوں کو یہ کہہ دیے کچھ گزرنے والے گزریں گے اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر نہیں اپنی شرین کے اوپر گھٹنوں کے اوپر جیسے بچے چلتے ہیں اس طرح اس پل کو آہستہ آہستہ عبور کرنے کی کوشش کریں ایک منظر اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا کہ ایک بندہ پھسل جائے گا اور پھسلتے پھسلتے گرتے گرتے اس کا ہاتھ پولیس رات سے ٹک جائے گا اور وہ ہاتھ کے ساتھ لٹکا کھڑا ہے دنیا یہ منظر دیکھ لے ایک منظر یہ بیان بھی ہوا ہے کہ ایک مندر پھسلے گا اور اس کا ہاتھ بھی چھوٹ جائے گا لیکن بالآخر اس کا پاؤں پولیس راہ سے ٹھیک جائے گا اور وہ پاؤں کے سہارے لٹکا کھڑا وہ نبی یقمر سیرات تمہارا نبی پولیس رات کے پاس کھڑا ہوگا وہ یقول اور مسلسل فرما رہا ہوگا رب سلم رب سلم یا اللہ ان کو سلامتی دے دے ان کو نجات دے دے آپ کا وہاں کھڑا ہونا اس کے انتہائی ایک ایک, محیط گمبھیر یہ مقام آپ وہاں کھڑے ہیں تاکہ امت کے لیے دعا کریں سفارش کریں انہیں بخشوانے کی کوشش کریں وہاں بچاؤ کا راستہ کیا ہے دو حدیثیں نبی اسلام کا فرمان یسیر الناس والا قدر نور پولیس راہ سے جو گزر ہوگا وہ بقدر نور ہوگا جتنا نور ہوگا جتنی روشنی ہوگی اتنی وہاں کی رفتار تیز ہوگی جتنا نور کم ہوگا اتنا رفتار میں سستی اور کمی ہوگی حتیٰ کہ آپ کا فرمان ہے کچھ لوگوں کا نور ایک نقطے کی مانند ہوگا پاؤں کے انگوٹھے پر ایک نقطے کی مانند پاؤں کے انگوٹھے پر نقطہ ہوگا ایک نور کا اس سے ہلکا سا دور نکل رہا ہوگا اور وہ اپنا راستہ اتنی مشکل سے دیکھے گا اور کچھ لوگ بالکل بغیر نور کے نیچے جہنم کی آگ دہ رہی اور اس کا لقمہ بن جائیں گے چل ہی نہیں سکے یہ نور کس چیز سے پیدا ہوگا اس کی وضاحت دوسری حدیث میں فرمایا کہ یسیر الناس والا قدر اعمال لوگ گزریں گے اپنے اعمال کے وقت جس قدر عمل ہوں گے اس قدر نور ہوگا عمل نور ہے اللہ کے نبی کی حدیث مسلات نور نماز نور ہے من علی الصلاح کانت لہو ہوا جو نمازوں کی حفاظت کرے اس کو نور ملے گا بشر المشائین فی بے نور ان تام یوم القیام جو لوگ اندھیروں میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے انہیں بشارت دے دو قیامت کے دن مکمل نور کی فجر کی نماز ہے عشاء کی اندھیروں میں جاتے ہیں مغرب پڑھ کے لوٹتے ہیں اندھیرا کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے اندھیروں کی نمازیں پڑھنے جاتے ہیں پوری استقامت کے ساتھ انہیں بشارت دے دو قیامت کے دن مکمل نور تو یہ نور عمل کا نور اس مشکل مرحلے میں کامیابی عمل کے ساتھ من اب بھی عمل لوگ دوسرے میں ہی نصب ہو صحیح مسلم کی حدیث ہے آج جس کا عمل کمزور ہے کل جب قیامت ہوگی اس کا حسب و نصب اس کا مالی کوئی تعلق اس کا کوئی عہدہ کوئی برادری کوئی قوم اسے تیز نہیں چلا سکے گی کوئی چیز کہ آپ یہ دنیا میں صدر مملکت ہے اسے کچھ پروٹوکول دے دو جلدی گزر جائے نہیں یہ وزیر اعظم تھا فلاں عہدے تھا نہیں بس یہ بقدر اعمال ہیں اور بقدر نور ہیں نور کے بقدر اور نور عمل کے بقدر گزر ہوگا نور کی وجہ سے اور نور پیدا ہوگا عمل کی وجہ سے یہ عمل کہ انسان حقیقت ایمان کو دل میں جاگزی کر کے اس کے مطابق عمل کرے اس کا عمل اس کے ایمان کی تصدیق کرے اس کا عمل بتائے لوگوں کو بھی اللہ کو مانتا ہے اللہ کے رسول کو مانتا ہے نماز کی فرضیت کو مانتا ہے حج کی فرضیت کو مانتا ہے زکوٰۃ کی فرضیت کو مانتا ہے یہ عمل اس کی تصدیق کرے اور پھر عمل کا اتقان عمل کا اطخان عمل کا حسن عمل کی خوبصورت دیکھیے ایک اور مرحلہ قیامت کا ایک اور مرحلہ یہ جناب انس مالک کی حدیث ہے انہوں نے نبی اسلام سے قیامت کے دن شفاعت کا سوال کیا تھا میری شفاعت کر دیجیے آپ نے وعدہ کیا انہوں نے پوچھا کہ قیامت کی جناب مجھے کہاں ملیں گے کہاں پاؤں آپ کو تاکہ آپ کو یہ وعدہ یاد دلاؤں تو آپ نے تین مقامات کا ذکر کیا تھا کہ ہونی یہ ابل و متلو بونی ان دس رات پولیس رات کے پاس اگر وہاں نہ ہوا تو اندل المیزان پھر وہاں تلاش کرنا جہاں اللہ تعالیٰ ترازو گاڑ دے گا ترازو ترازو گاڑ دے گا آپ کے تصوروں میں اپنی دکان کا ترازو ہوگا یہ ترازو ہوگا اس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں سما لیں دو پلڑے ہوں گے اتنا بڑا ترازو اس کی حیبت کوئی برداشت کر سکے گا کہ میرے اعمال اس میں تلنے عمل کے اتقان کی بات ہو رہی اور میں وہاں تمہیں ملوں گا ترازو کے پاس کیونکہ وہ مرحلہ بڑا گمبھیر ہے اور وہاں بھی کوشش کروں گا امت کو سفارش کے ذریعے بخشوانے کی اور تیسرا مقام عہدے کوثر سر تو یہ دوسرا مرحلہ ترازو کا میزان کا اللہ جہاں میزان قائم کرتے امام لال کائی رحم اللہ ایک حدیث لائے ہیں حضیفہ بن جمان کی روایت سے ان کا موقوف قول ہے حکمن مرفوع ہے فرماتے ہیں کہ صاحب المیزان جبری میزان پر عمل تولنے کے لیے جس فرشتے کی ڈیوٹی ہوگی وہ جبریل امین ہوگی یعنی میرے اور آپ کے عمل اس میزان میں کون رکھے گا جبریل علیہ السلام ان سے بڑھ کر شریعت کو جاننے والا کوئی ہے سارے انبیاء کا امین الفے ان سے بڑھ کر دین کے رموز کو اللہ کے احکام کو جاننے والا کوئی ہے ایک ایک عمل کو چیک کر کے وہ ڈالیں گے میزان اب سوچو ہمارے عمل میں اتنا اتقان ہے کہ وہ عمل جبیل امین کو پسند آ جائے جبیل امین اس عمل سے موافقت کر لیں ہماری نمازیں ایسی ہیں ہمارے حج ایسے ہیں شب و روز کی اخلاقیات ایسی ہیں کہ جبیر امین اس کو میزان میں تولے جانے کے قابل سمجھ لیں بڑا سخت ممتحن ہے جس کو آپ ایگزامینر بولتے ہیں بڑا سخت شدید اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالی نے میزان میں اس ترازو کے حسنات کے پلڑے میں دو صلاحیتیں رکھی اس نے عمل کو عمل کی مقدار کے مطابق نہیں تولنا پھر دنیا میں جناب یہ ایک کلو سونا ہے یہ تول دو تو دنیا کا میزان اس کو ایک کلو ظاہر کرے دو کلو نہیں دس کلو نہیں یا ایک تولا نہیں نہ کوئی ظلم ہے نہ کوئی زیادتی نہ کبھی دنیا کا میزان اور میزان جو ہے وہ سونے کی طرح اعمال کو تولے گا کوٹ سمیت دنیا کا جو میزان ہے سونے کو تولنے والا وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس میں ملاوٹ کتنی قیامت کا میزان اس میں یہ صلاحیت اس اس نے دیکھنا میں کون سا عمل اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق ہے اور کون سا عمل آپ کے طریقے کے خلاف وہ کھوٹ کو باہر نکال پھینکے بلکہ کھوٹ والے عمل کو تولنے کے قابل نہیں سمجھے بدن کے قابل نہیں سمجھے اور دوسری چیز اخلاص ہے وہ میزان دیکھے گا یہ عمل اخلاص کے ساتھ ہے یا نہیں اخلاص کے ساتھ ہوگا تو وزن کے قابل ہوگا قابل قبول ہوگا بلکہ وزن بڑھ جائے گا اللہ کا ایک فضل شامل حال ہوگا ایک نماز سات سو بن جائیں گی ایک حج آپ نے کیا اگر سنت کی مطابقت ہے اور اخلاص کی حفاظت ہے تو اللہ کے نظام میں سات سو وہ حج ہو جائے گا ایک کھجور آپ نے دی سات سو کھجور بلکہ جہاں تک اللہ چاہے اس کو بڑھا دے گا یہ میزان تو عمل کا اتقان ضروری ہے ایک عمل چیک ہوگا جبریل امین کے ذریعے دوسرا میزان کی صلاحیت کہ میزان یہ دیکھے گا عمل کا کھوٹ اور اس کا کھڑا پڑ اگر کھوٹ ہوا اس پورے عمل کو مسترد کر دے میزان دیکھے گا عمل کا اخلاص اور ریا کاری ریا کاری ہوگی پورے عمل کو باہر نکال پھینکے گا میزان خالی پھر کوئی وزن نہیں ہو رہا یہ اتقان عمل اخلاص کی حفاظت سنت کی مطابق اور جو بھی اس کے لازمی آداب ہیں ان کی حفاظت تاکہ ہمارا عمل عند اللہ کے مستحق ہو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے پیار ہے جو عمل کرے تو اتقان کے ساتھ کرے وہ سرسری نہ ہو بے توجہی کا شکار نہ ہو بلکہ اس میں رسوخ ہو پختگی مضبوطی حسن اس کی حفاظت اور یہ یہ وہ امور ہے قواعد سنت کے مطابق اخلاص کی حفاظت اور سب کی بنیاد توحید خالص شرک کی آمیدش ہو بندے کے عقیدے میں کوئی نیکی قابل قبول چاہے وہ اول سے آخر تک سنت کے مطابق ہو اخلاص کے ساتھ ہو اس کی کوئی جو ہے وہ اللہ کے ہاں پذیرائی نہیں ہے لیکن اگر توحید ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کرے اور ایک بات آخر میں یہ کرنی تھی کہ عمل میں مداومت اور ہمیشہ کی تسلسل یہ پیدا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے بعض اوقات ہمیں ایک دن کو جذبہ ایک بیدار ہوتا ہے اور ہم بڑی شد و مت سے عمل کرتے ہیں اگلے دن وہ مان پڑ جاتے ہیں ایسا بندہ اللہ کو محبوب نہیں ہے اللہ کا پیار اس بندے کے ساتھ ہے جس کے عمل میں تسلسل عمل کم ہو لیکن تسلسل دوام اور لگاتار اللہ تعالیٰ کو محبوب صحیح بخاری میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے خواب دیکھا کہ فرشتہ ان کو جہنم میں لے گئے اور جہنم کے منظر دکھائے اور عبداللہ بن عمر ان سارے مناظر کو دیکھ کر کہاں کریں بڑا خوف خوفناک خواب آخر میں فرشتے نے کہا کہ من اہل النار اے عبداللہ آپ کو جہنم دکھائی ضرور ہے مگر آپ اہل جہنم میں سے نہیں آپ اہل النار میں سے نہیں پھر آنکھ کھل گئی ہمت نہیں بن رہی کہ اس کی تعبیر اللہ کے پیغمبر سے پوچھ سکے اپنی بہن حفصہ سے ذکر کی عمر وہ نہیں کہ آپ اس کی تعبیر اللہ کے نبی سے معلوم کیجیے اور مجھے بتائیے انہوں نے تعبیر پوچھی تو آپ سرس میں فرمایا کہ نعم رجل عبداللہ لو خان یقوم بل عبداللہ بڑا بہترین نوجوان بڑا بہترین نوجوان لیکن وہ رات کے قیام میں تسلسل نہیں کر پا رہا نوجوان سے بالکل عمر نو عمر سے جنگ بدر میں قبول نہیں کیے گئے تھے بچہ ہونے کی بنا جنگ خندق میں قبول کیے گئے جنگ عہد کا بھی ذکر آتا بعض روایتوں میں قبول نہیں کیے گئے یعنی جنگ خندق میں پندرہ سال کے ہو گئے تب اللہ کے نبی نے قبول کیا تو نوجوان سے عمر سے کبھی جوانی کی نیند غالب آ جاتی اٹھ نہ پاتے تو فرشتے نے جھنجھوڑا ہے جھنجھوڑا یہ خواب دکھا کر جہنم کے منظر دکھا تاکہ ان کے عمل میں تسلسل پیدا ہو جب عبداللہ نے یہ تعبیر سنی تو کان یقوم ماں کان یہ نام رات کو سوتے ہی نہیں تھے بہت کم سوتے زیادہ وقت اللہ سے راز و نیاز مناجات نوافل سجدے ادا کرتے ہوئے اور قرآن کی تلاوت میں گزار دیتے اور پھر تسلسل کے ساتھ اس عمل پر قائم رہے ہمارے عمل میں بھی تسلسل ہونا چاہیے احب العمال اللہ ما دعو مل صاحب اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا تسلسل ہمیشگی اور دوام اختیار کر لے لگاتار عمل کرے وہ اللہ کو محبوب یہ کچھ عمل کے اتقان کے قواعد ہیں جو اختصار سے آپ کے سامنے پیش کیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبد مومن جنت میں جائے گا ایمان کے بغیر نہیں اور حقیقت ایمان یہ ہے کہ اللہ رس کے رسول نے جو کچھ فرما دیا اسے دل میں جاغوز نہیں کر لو اس کے مطابق آپ ہر عمل ہو اور جب عمل کریں تو اس میں اطخان ہو جیسا کہ نبیر اسلام کے فراہم بد توفیق ہو اللہ تعالیٰ اقول اقولہ بس مستفر اللہ ہر رب العالمين